بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی علیہ رسول کریم علی و صحابی آج کی گفتگو کا عنوان ہے حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت اس سے پہلے دو گفتگوؤں میں حدیث اور اس کی تعریف سنت اور اس کی تعریف حدیث اور اس کی اہمیت سنت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی آج حدیث و سنت پر اس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے قرآن مجید کی اشارے ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے اور قرآن پاک کو سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جاتا ہے نص کے لغوی معنی تو عبارت یا ٹیکسٹ لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے ٹیکسٹ یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں نصوص کی دو قسمیں ہیں کچھ نصوص ہیں جن کو قطعی ثبوت کہا جاتا ہے یعنی جن کا ثبوت قطعی دلائل سے یقینی دلائل سے ہمارے سامنے ہے قرآن مجید سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے احادیث و سنت میں متواتر احادیث قطعی ثبوت ہیں متواتر احادیث کی تفصیل آج گفتگو میں آئے گی لیکن کچھ احادیث ہیں جو تواتر کے درجے تک نہیں پہنچی وہ قطعی ثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن پاک اور سنت متواترہ سے کم ہے اس پر بھی آگے چل کے بات ہوگی گویا کچھ نصوص ہیں جو قطعی ثبوت ہیں اور کچھ نصوص ہیں جو ضنی ثبوت ہیں جن کے بارے میں ضن غالب یہ ہے کہ یہ شریعت کا نس ہے اسی طرح سے ان نصوص کے معنی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو قطعی دلالت ہے جس کے معنی و مفہوم بالکل قطعی اور یقینی ہے جس میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں مثلا قرآن پاک میں عقیم الصلاح نماز قائم کرو اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑا سا بھی واقف ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ عقیم الصلاح سے کیا مراد ہے اس میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زائد تعبیروں کی گنجائش ہے اور یہ گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مسلحت سے رکھی ہے جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشا یہ تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زائد انداز سے سمجھا جا سکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اور ایسا طرز بیان اختیار کیا جس میں ایک سے زائد تعبیراتی گنجائش ہے قرآن پاک میں بہت سے الفاظ ہیں جو مشترک معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک فساد و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہے اور وہاں کوئی سیاق و سباق میں ایسا کرینہ بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو سکے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی کچھ نصوص کو ایک سے زائد انداز میں سمجھا جا سکے جن میں سے ایک دو کی مثالیں کل میں نے عرض کی تھیں اسی طرح سے حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ فساد و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں اس لیے کہ حضور صلاحت والسلام افسا العرب تھے کسی کا یہ تصور کرنا انتہائی بے بنیاد اور محمل بات ہوگی کہ نازب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو واضح کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے رسول اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمانا چاہتے تھے وہی ارشاد فرمائی اور اس سے جو مفہوم نکلتے ہیں وہی مفہوم نکلنا حضور کا مقصود تھا یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ایک خاص مقصد رکھتے تھے لیکن چونکہ لغت میں ایک سے زائد مفاہیم نکل سکتے تھے اس لیے لوگوں نے اس کو اور طرح سمجھ لیا نہیں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اور قطعی طور پر بتانا چاہا وہ دو ٹوک اور قطعی الفاظ میں ارشاد فرمائی جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو لوگ اپنے اپنے انداز سے سمجھیں وہ حضور نے اس طرح فرمائی کہ لوگ اس کو اپنے اپنے انداز سے سمجھیں ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک کی قرآن پاک سے ایک کی حدیث سے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک عدت ہے اس وقت تک اس کے اخراجات اس کے ذمے ہوں گے یہ مشہور معاملہ ہے متعدد طلاق جسے کہتے ہیں وہاں ارشاد ہوا ہے کہ علی الموسر قدر ہو علی المختر قدر ہو کہ خوشحال اپنے استطاعت کے مطابق اور نادار اپنی استطاعت کے مطابق متام بالمعروف اس علاقے کے اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق وہ ساز و سامان دے یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی دلالت ہونے میں کوئی شک نہیں قطعی ثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن موسر سے کیا مراد ہے مختر سے کیا مراد ہے یہ ہر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہو سکتا ہے ایک غریب ماحول میں ایک فقیر ملک میں دولت مند موسر کا مفہوم اور ہوگا مختر کا مفہوم اور ہوگا ایک انتہائی دولت مند ملک میں کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنے استداد کے مطابق دے نادار اپنے استداد کے مطابق دے تو کویت کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے پاکستان سے بھی کوئی غریب فقیر ملک ہوں گے وہاں نادار کے معنی اور ہوں گے اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہ تھی اللہ کا منشا یہ تھا کہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کیے جائیں اسی لیے معروف کی قید بھی لگا دی جس سے بات مزید واضح ہو گئی کہ اس کی بہت سی تعبیریں ممکن ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کوئی آزمائش آ جائے اور وہ متاح کا مطالبہ کرے تو غالباً یہ کافی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لیے مکان دے دیا جائے اس مکان میں ضروری ساز و سامان ہو کھانے کا انتظام وقت کا ہو ناشتے کا انتظام ہو کپڑے ہوں اور ضروری ساز و سامان ہو شاید اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں یہی ہے جو دولت مند ہے وہ پختہ مکان دے دے گا کمزور کچا مکان دے دے گا دولت مند آدمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوا دے تانگا بھی رکھوا دے کمزور آدمی نہیں رکھ سکے گا لیکن اگر یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیرس میں پیش آ جائے تو پیرس میں موسر اور مختر کے معنی اور ہوں گے وہاں خاتون یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے جو گھر مجھے رہنے کے لیے دیا جائے اس میں ریفریجریٹر بھی لگا ہوا ہو اس میں سینٹرل ہیٹنگ کا انتظام بھی ہو اس میں ٹیلی فون کی لائن بھی لگی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ چیزیں وہاں ناگزیر ہیں ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں وہاں نادار سے نادار آدمی ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا لیکن پاکستان میں کوئی نادار خاندان یا مطالبہ کرے تو شاید یہ حق بجانب نہ ہو اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہ اللہ کی حکمت یہ اس بات کی متقاضی رہی کہ اس کے معنی و مطالب کو زیادہ سے زیادہ انداز میں سمجھا جا سکے اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے ہر زمانے کے لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکیں یہ معنی ہے ضنی الدلالت دلالت جس کی دلالت یعنی معنی و مفاہیم ضنی ہے آپ اپنے گمان سے اپنے خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے معنی و مطالب متعین کر لیں ایک جگہ حدیث میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بدوی لوگ ہیں ریگستان میں سفر کرتے ہیں ریگستان میں سب سے کمیاب چیز پانی ہوتی ہے بعض اوقات ہم گزرتے ہیں راستے میں کوئی تالاب ہے گڑھا ہے اس میں پانی جمع ہے کوئی پہاڑ کے دامن میں کہیں پانی جمع ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے اس میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا کسی ناپاک جانور نے اس کو ناپاک تو نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کئی الفاظ مختلف احادیث میں الفاظ آئے ہیں ایک حدیث کے الفاظ ہیں الما الکیر الما کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ایک جگہ فرمایا کہ الما لا قہور جس کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی یہ بات کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو افسول العرب ہیں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ انتہائی ارادتن اور سوچ سمجھ کے نکلے ہیں کہ ما الکثیر سے کیا مراد ہے کس نے پانی کو آپ کہیں گے زیادہ پانی اتنا پانی جتنا راول ڈیم میں اتنا پانی یا جتنا پانی ایک ٹب میں بھرا ہوا ہے اتنا پانی یا جتنا پانی ایک کولر میں بھرا ہوا ہے اتنا پانی کتنا ما الکثیر سے کیا مراد ہے ہمارے پاکستان میں پانی کی تعداد مقدار جو ہے ہم شاید کہیں کہ راول ڈیم زیادہ پانی ہے لیکن بلوچستان کے آپ بعض علاقوں میں جائیں جہاں دس دس میل کو پانی نہیں ملتا ان کے نزدیک ایک مشک پانی بھی بہت پانی ہے وہ بھی مائع کثیر ہے بعض اور علاقے ایسے ہوں گے شاید اس میں ایک مٹکا پانی بھی بہت زیادہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر سوچ کر حکمت کی وجہ سے یہ بات اشاد فرمائی کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کر لیں چنانچہ امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی اور اس کی تعبیر کا مسئلہ آیا تو وہ کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلا بہتا تھا ایک طرف فراد بہتا تھا تو ان کے ذہن میں جو مایا کثیر کا تصور آیا وہ یہ آیا کہ اتنا بڑا تالاب کہ اگر ایک طرف سے کوئی اس میں وضو کر کے اس کو ہلائے تو اگلی طرف سے وہ نہ ہلے پانی اس کے اثرات وہاں تک نہ پہنچے یہ انہوں نے مایا کثیر کا مفہوم سمجھا امام مالک جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں دو کنویں تھے سارے جن میں سے ایک یہودی کا تھا آپ نے سنا ہوگا اس میں کنٹرول کیا ہوا تھا عثمان نے لے کے وقف کر دیا تھا جہاں دو کنویں تھے ان میں سے بھی ایک یہودیوں کا تھا پانی کی قلت تھی امام مالک نے کہا کہ دو ایسے بڑے مٹکے لوگ گھروں میں پانی رکھنے کے لیے رکھتے ہیں وہ اگر ہوں تو یہ مائع کثیر ہے انہوں نے اس کو مائع کثیر سمجھا اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے اتنا بڑا تالاب جس میں ویسے کم و بیش ایک ہزار مٹکے آ جائیں وہ امام بحلیفہ کے نزدیک مائع کثیر ہے یہ امام مالک کے نزدیک مائع کثیر ہے جس میں دو مٹکوں میں جو سما جائے یہ دونوں اپنی جگہ درست ہے مسلک اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے مدینے میں مائع کثیر یہ ہے کوفے میں مائع کثیر وہ ہے اس طرح کی احادیث اور آیات قرآن جن میں ایک سے زائد تعبیروں کی گنجائش ہو وہ ساری تعبیریں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر وقت درست ہوں وہ درست ہو سکتی ہیں ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجود ہیں یہ چیز ہے جس کو زنی ثبوت زنی دلالت کہتے ہیں جس کے معنی و مفہوم زنی ہے اس لیے نصوص شریعہ کی چار قسمیں ہو گئیں زنی ثبوت اور زنی دلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو چار قسمیں بنتی ہیں یہ چاروں قسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہیں سب سے پہلے وہ چیز جو قطع ثبوت بھی ہے قطع دلالت بھی ہے جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جو محکم ہیں اور سنت متواترہ جو محکمات ہیں وہ شامل ہیں پھر وہ جو قطعی ثبوت ہیں اور زنی دلالت ہیں پھر وہ جو زنی دلالت ہیں قطع ثبوت ہیں پھر جو زنی دلالت ہیں زنی ثبوت ہیں یہ ترتیب ہے جس میں آیات اور احادیث دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے یہ گفتگو تو بڑی تفصیل کے متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استمباد اور استدلال کا عمل شروع کیا جائے گا تو اگر ان دو میں ان میں سے کسی دو میں تعارض ہو تو اس کو حل کیسے کیا جائے گا لیکن ایک عام بات جو کامن سینس کی بات ہے عقل عام کی بات ہے وہ یہ کہ جو پہلی والی کیٹیگری ہے اس کو ترجیح دی جائے گی دوسری والی کیٹیگری کو نظر انداز کر دیا جائے گا اس لیے جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے یہ چاروں چیزیں رہتی ہیں یہ چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں قرآن پاک میں ان میں سے دو پائی جاتی ہیں دو نہیں پائی جاتی قرآن پاک سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے اس لیے ضنی ثبوت والی کیٹیگری قرآن پاک میں نہیں پائی جاتی احادیث میں کچھ قطعی ثبوت ہیں کچھ ضنی ثبوت ہیں قطعی دلالت اور ضنی دلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں اس لیے ان چاروں کیٹیگریز کا انتباق احادیث پر زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے کل ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ منکرین حدیث یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی ہدایت کی ضرورت نہیں اس کے جواب میں میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ ان ننی اوتی القرآن ومس لہو ماں ہوں یاد رکھو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہی دیا گیا ہے اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے قرآن پاک کی متعدد آیات سے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے سینکڑوں آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی جو سنت اور رہنمائی حدیثی رہنمائی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائض بیان کیے گئے ہیں یتلو علیہم آیاتی ہی و یوزکی ہم و یو الم الکتاب الحکمہ تو جو آخری تین فرائض ہیں یہ تلاوت کتاب سے ہٹ کر ہیں تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کر دینا ہوا پھر یو الم الکتاب الحکمہ و یوزکی ہم یہ تین چیزیں اس کا طریقہ کار کیا تھا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات یا رہنمائی فرمایا کرتے تھے وہ رہنمائی کیا تھی وہ رہنمائی وہی تھی جو سنت کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے خود قرآن مجید میں تین چار مقامات پر قرآن کی تبیین کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبرد کیا گیا ہے تو بہناسی علیہم تاکہ آپ بیان کر دیں وہ تمام چیزیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے بلکہ بیان کرنے سے مراد یہ کہ اس کے معنی اور مطالب کو بیان کیا جائے اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے اس میں جو سبق پنہا ہیں ان کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا جائے اس میں جہاں جہاں الجھاؤ کا امکان ہے اس الجھاؤ کو دور کیا جائے جہاں جہاں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس غلط فہمی کے راستوں کو دور کیا جائے یہ ساری چیزیں بیان اور تبہیر میں شامل ہیں علماء اسلام نے بیان کی قسمیں بیان کی ہیں کہ بیان جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوتا تھا اس کی کتنی قسمیں ہیں ان میں سے بعض کا ذکر میں ابھی آج کی گفتگو میں کرتا ہوں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ اپنے حلقہ درس میں کچھ مسائل بیان فرما رہے تھے اس زمانے میں خوارج میں سے بعض لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں جیسے آج منکرین حدیث کرتے ہیں ان میں سے کوئی خارجی کہیں باہر سے آیا ہوا تھا اس نے آگے کہا کہ لا تو حدس نابل احادیث آپ ہمیں احادیث نہ سنائیں حد نابل ناب القرآن قرآن پاک کی باتیں بتائیں تو عمران ابن حسین نے قدر ناگواری سے یہ فرمایا کہ میں قرآن ہی کی باتیں بیان کر رہا ہوں قرآن میں اگر نماز کا حکم ہے تو تمہیں کہاں سے پتا چلے گا کہ زور کی رکاتیں چار ہیں اور عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں یہ اگر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو تمہیں کہاں سے معلوم ہوگا سنت سے بیان کروں گا تو یہ قرآن ہی کا بیان ہے یہ قرآن ہی کا درس ہے قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ خزو انا آج یہ ساری معلومات ہم سے لے لو ہم سے سن لو اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معاملات اور مسائل میں الجھ جاؤ گے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا سنت پر آگے چلنے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں وہ سنت کی ایک خاص قسم ہے حدیث کی قسموں پر کل بات ہوگی تفصیلی قسموں پر لیکن ایک قسم ایسی ہے جس پر آج بات کرنا ضروری ہے ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی دو طریقے سے آتی تھی ایک وہ وہی ہوتی تھی جو وہی جلی کہلاتی ہے یعنی جس کے الفاظ جس کی عبارتیں جس کے کلمات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے تھے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں تھا جو معجز ہیں جن کا اسلوب جن کا معیار جن کی فساد و بلاغت موجے کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو وہی ہوتی تھی جو الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے جس کے معنی و مفاہیم حضور تک منتقل ہوئے جو بعض اوقات جبریل امین کے ذریعے نازل ہوئی بعض اوقات کسی اور ذریعے سے نازل ہوئی حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ویسے اللہ نے دل میں ڈال دی سنت حضور تک پہنچانے کے وہی خفی کی رہنمائی حضور تک لانے کے کئی طریقے تھے جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے لیکن یہ جو واحع خفی ہے یعنی ٹیسٹ ریولیشن جسے آپ انگریزی میں کہہ سکتی ہیں ایک تو ہے نا ایکسپریس ریولیشن وحی جلی جو اپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی ہے ایک ہوتی تھی وحی خفی جس میں الفاظ نہیں تھے لیکن معنی حضور پر نازل فرمائے گئے حضور نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا اس دوسری وہی میں ایک خاص قسم وہ ہے جو بقیہ تمام قسموں سے منفرد حیثیت رکھتی ہے تعداد میں بھی تھوڑی ہے لیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے جس کے لیے اس کو حدیث قدسی کہا گیا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یا تو سیغ واحد متکلم میں یا جمع متکلم میں اشاد فرماتے ہیں لیکن بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ قرآن مجید نہیں ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا لیکن وہ اللہ کا کلام ہے صحیح بخاری میں ہے مازال العبد یا علیہ بن نوافل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب وہ میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو میں ایک با اس فاصلے کو جو دونوں ہاتھوں کے درمیان انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں با کہتے ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈیڑھ گز کا فاصلہ ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ جب وہ میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو میں ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ اس کی طرف بڑھتا ہوں جب وہ میری طرف آہستہ چلتا ہے میں لپک کے اس کی طرف آتا ہوں جب وہ لپک کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے سیغ واحد متقلی میں ارشاد فرمایا یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے احادیث قدسیہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے ٹوٹل احادیث کی تعداد اگر پچاس ہزار ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا تیس ہزار ہو جیسا کہ کچھ اور لوگوں کا اندازہ ہے ان میں سے چند سو احادیث ہیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے احادیث قدسیہ کے جو مجموعے الگ الگ شائع ہوئے ہیں تقریباً ایک درجن مجموعے ہیں جس میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کر دی گئی ہیں ایک مجموعے میں سو احادیث ہیں ایک میں دو سو بہتر احادیث ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رفلی ان کی تعداد تین سو کے قریب ہے یہ تین سو احادیث ایک طرح سے قرآن پاک سے ملتی جلتی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی زبان سے ان کو ان کا بیان ان کا بیان ہوا ہے دوسری طرف یہ احادیث رسول سے ملتی جلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا گویا ان دونوں کے درمیان ان کا درجہ ہے اسی لیے ان کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے احادیث قدسیہ اور قرآن مجید کے درمیان گیارہ بنیادی فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے احادیث قدسیہ معجزہ نہیں ہے یعنی ان کے الفاظ اور عبارت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات کی بندش و بلندی یہ معجزہ ہے قرآن پاک میں احادیث قدسیہ میں ضروری نہیں کہ معجزہ ہو ہو سکتا ہے بہت اونچا معیار ہو معجز ہونے کی حد تک ہو سکتا ہے نہ ہو قرآن مجید کی روایت بلمانہ جائز نہیں ہے روایت بلمانہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کو آپ اپنے الفاظ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاضہ کتاب اللہ شک کفی ہی یہ عربی زبان میں میں نے روایت بالمانہ کر دی یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حاضل کتاب العار بفی ذالک الکتاب العار بفی میں کہوں کہ حاضہ کتاب اللہ شک کفی ہی یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر اس مفہوم کو میں میں حدیث قدسی کو بیان کر دوں یہ جائز ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دوں نقل کر دوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے اگرچہ افضل نہیں ہے افضل یہی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے لیکن یہ حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو بے وضو اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بیشتر فقہ کے نزدیک حدیث قصی لکھی ہو تو اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے اگرچہ ادب کے خلاف ہے چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس پر غسل فرض ہو لیکن حدیث قدسی آدمی پڑھ سکتا ہے غسل کی حالت میں بھی اگرچہ ادب کا تقاضا احترام کا تقاضا یہ کہ نہ پڑھے امام مالک رحمت اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان سے زیادہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا انہوں نے ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے یہ وہ مکان تھا جو عبداللہ مسعود صاحبی کا تھا حضرت عبداللہ نے مسعود صحابی کا مکان انہوں نے خرید لیا تھا اس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کے اس کو درس حدیث کے لیے خاص کیا ہوا تھا وہ تمہارے فاروق کا مکان تھا حضرت تمہارے فاروق کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا عبداللہ نے مسعود کے مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں جب مالک درس کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبوئیں بکھیری جاتی تھی بہت سفید بستر اور چادریں بچھا دی جاتی تھی ملازمین امام مالک کی طرف سے وہاں لوگوں کی خدمت کے لیے معمور ہوتے تھے پانی پلانے کے لیے خوشبو لگانے کے لیے گرمی کے موسم میں وقف وقفے سے خوشبو چھڑک دی جاتی تھی امام مالک پوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے جس شان سے کوئی بادشاہ کہیں آتا ہے دربار میں اس شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے بہترین لباس پہن کے تشریف لاتے تھے خوشبو لگا کے آتے تھے اور اتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے سترہ مرتبہ ان کا چہرہ متغیر ہوا سترہ مرتبہ لیکن ان کے طرز عمل میں روانی میں تبدیلی نہیں آئی جب گھر تشریف لے گئے تو کسی سے کہا کہ ذرا دیکھو میرے کپڑے میں کیا ہے تو معلوم ہوا کہ بچھو گھس گیا تھا اس میں سترہ مرتبہ ان کو ڈسا لیکن انہوں نے ادب و احترام کی خاطر اس مجلس کو موقف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا احترام کا تقاضا تو یہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی جائز ناجائز پر جانا چاہے تو وضو کی ضرورت کی حالت میں حدیث قدسی پڑھنا جائز ہے حرام نہیں ہے پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے حدیث قدسی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص حدیث قدسی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جو رکن ہے یا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی اور حضرت عبداللہ اللہ مسعود نے جن کا ابھی ذکر ہوا انہوں نے فرمایا کہ لا الف لام حرف حرفن پہلے انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا پھر انہوں نے اپنی فہم اس کی بیان فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بل الف ان ان و لام ان ان و میم ان ان الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے یہ حدیث قدسی کو حاصل نہیں ہے حدیث قدسی آپ پڑھیں تو اس میں وہ اجر نہیں ہے جو قرآن پاک کی تلاوت میں ہے ساتواں بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک واحع جلی ہے حدیث قدسی واحد خفی ہے آٹھواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے جبکہ حدیث قدسی کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے نواں فرق یہ ہے کہ یہ واحیہ مطلوب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے حدیث قدسی واحیہ مطلوب نہیں ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی دسواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ متواتر ہیں حدیث قدسی ضروری نہیں کہ متواتر ہو اگرچہ ایک دو حدیثیں ہیں جو متواتر بھی ہیں لیکن اکثر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں گیارہواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک مصاحف میں لکھا ہوا ہے یکجا موجود ہے احادیث قدسیہ مصاحف میں لکھی ہوئی نہیں ہے یکجا موجود نہیں ہے احادیث اور سنت کا یہ ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہمارے پاس موجود ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ان کی ترتیب کیسے ہوئی تدوین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہے اس کی بات کر رہے ہیں کسی بھی حدیث کی کتب لائبریری میں جائیں تو جو کتابیں حدیث کی موجود ہیں وہ دو طرح کی کچھ احادیث تو وہ ہیں کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے اور کچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کی بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کر ان کو ترتیب دیا ہے آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام بحقی کی سنن القبرا ہے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ان کے بعد براہ راست روایت کر کے حدیث مرتب کرنے والے ختم ہو گئے دنیا سے امام بحقی کی وفات چار سو اٹھاون ہجری میں ہوئی چار سو اٹھاون ہجری کے بعد کی جتنی کتابیں ہیں وہ سانوی کتابیں ہیں ثانوی سے مراد وہ کتابیں جو کسی اور دو مجموعوں کو تین کو سامنے رکھ کر کسی نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو تلخیص کی ہو شرح کی ہو چند کتابوں سے کسی موضوع پر احادیث نکال کے جمع کی ہوں یہ تو ہوتا رہا ہے آئندہ بھی ہوتا رہے گا اب بھی ہو رہا ہے لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اساتذہ سے حدیثیں جمع کی ہوں انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری صنعت بیان کی ہو پھر احادیث جمع کی ہوں یہ کام امام بحقی نے کیا ہے امام بحقی کے بعد کسی نے نہیں کیا ان کی کتاب دس زخیم جلدوں میں ہے اتنی زخیم دس جلدیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے سائز کی ہیں اور انہوں نے براہ راست یہ سارا ذخیرہ مرتب کیا ہے اوریجنل اور بنیادی حدیثی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اور اپنے تنوع کے اعتبار سے بھی وہ یہ سنن کہلاتی ہے چونکہ فقی احکام کی ترتیب پر ہے لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر احادیث موجود ہیں اس لیے یہ سنن کبرا بھی کہلاتی ہے جامع کبیر بھی کہلاتی ہے لیکن سنن کبرا کے نام سے زیادہ مشہور ہے جو معطا امام مالک سے لے کر اور سنن کبرا بحقی تک آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ سب کی سب ایک درجے کی احادیث نہیں ہے ان میں درجات مختلف ہیں قرآن پاک سارا کا سارا ایک درجے میں ہے وہ سب قطعی ثبوت ہے الحمد لے کر ورناس تک سب ثبوت کے اعتبار سے ایک درجے کا ہے اس میں ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا زبر زیر سب ایک درجے کی چیزیں احادیث میں درجے ایک نہیں ہے مختلف درجات ہیں درجات کے اعتبار سے صحت اور قبول کے اعتبار سے علماء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ درجے قرار دیے حضرت شاہ اللہ محتس دہلوی نے تین درجے قرار دیے بعض اور محدثین نے چار درجے قرار دیے چار درجے ہوں یا پانچ درجے ہوں یا تین درجے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین درجے قرار دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام احادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں کوئی ایک حدیث بھی اس میں ایسی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے گری ہوئی ہو سو فیصد مستند اور صحیح احادیث ان میں شامل ہیں وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک تقریباً ایک آدھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا اتفاق رائے سے تین کتابیں ہیں تین کتابیں ہیں جو حدیث کے اعلی ترین درجے پر فائز ہیں موتا امام مالک جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسح القتب بعد کتاب اللہ ہے کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کا خیال ہے موتا امام مالک ہے امام شافی کی یہی رائے ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں بہت بڑے فقی بھی ہیں وہ امام مالک کی موتا کو اصح القتب بادہ کتاب اللہ قرار دیتے ہیں متا امام مالک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے جو مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح القتب بادہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین پر صحیح بخاری تیسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے جو بعض اہل مغرب کے نزدیک اصح القتب بادہ کتاب اللہ ہے اہل مغرب سے مراد یورپ والے نہیں بلکہ اسلامی اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد اسپین اندلس مراکش الجزائر و تونس یہ علاقے ہوتے تھے یہ مغاربہ یا اہل مغرب کہلاتے تھے یہ پورا علاقہ دنیا اسلام کے انتہا مغرب میں تھا اس لیے وہاں کے لوگوں کی رائے ہو تو مغاربہ یا اہل مغرب کے نام سے یاد کرتے ہیں تو بعض اہل مغرب کی رائے تھی کہ صحیح مسلم اساہل قطب کتاب اللہ ہے لیکن یہ بحث مسلمانوں میں ہمیشہ چلتی رہی کہ اصح القتب بادہ کتاب اللہ ان میں سے کون سی کتاب ہے جو حضرات معطا امام مالک کو اصح القتب بادہ کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ معطا امام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری مستند ترین اور صحیح ترین احادیث ہیں نمبر ایک نمبر دو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں جو عام مشہور و معروف ہیں قدیم ترین مدون حدیث ہیں امام مالک سے زیادہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے کسی محدث کو حاصل نہیں علم حدیث میں ایک خاص اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ سند یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک ان میں اعلیٰ ترین سند وہ ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم واسطے ہوں اور جتنے زیادہ واسطے ہوں گے اتنی سند نازل مانی جائے گی سند عالی اونچی سند وہ جس میں کم واسطے ہوں سند نازل جس میں زیادہ زیادہ واسطے ہوں امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ سب بقیہ محدثین کے مقابلے میں عالی سندیں ہیں سلاسیات جو کتب حدیث میں انتہائی اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے کتب حدیث میں سلاسیات سے مراد وہ حادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے ہوں تین سے زیادہ نہ ہوں امام مالک کی بیشتر سندیں سلاسی ہیں اور بعض سندیں سنائی بھی ہیں جس میں صرف دو واسطے ہیں ایک امام مالک کے استاد اور ایک صحابی چنانچہ امام مالک کی معطا میں بہت سی احادیث ملے گی مالک لیکن عن نبن عمر مالک لیکن عن نبن عمر امام مالک اپنے استاد امام نافے سے روایت کرتے ہیں امام نافے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر سے اور وہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے لہذا اس علو اسناد کی روح سے امام مالک کی کتاب اقرب ترین کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اس لیے وہ صحیح ترین ہے لیکن امت کی غالب ترین اکثریت کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری اصاح القتب بعد کتاب اللہ ہے اصاح القتب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے ہے ان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ معطا امام مالک کی جتنی صحیح احادیث ہیں وہ سارے کی ساری نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا اس لیے جب صحیح بخاری کو اصاح القتب کہا جائے گا تو معطا امام مالک کی صحیح روایات خود بخود اصاح الکتب بن گئیں لیکن ایک وجہ معطا امام مالک کو اصاح القتب قرار نہ دینے کی یہ بھی ہے کہ امام مالک جب کتاب تحریر فرما رہے تھے تو ان کا مقصد صرف احادیث کا مجموعہ مرتب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تعبین کی سنت ان سب کو یکجا کرنا مقصود تھا لہذا امام مالک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں تعبین کے آثار اور ارشادات بھی ہیں اور امام مالک کا اپنا مشاہدہ بھی ہے سنت کے بارے میں کہ مدینہ منورہ کا عام طریقہ کیا ہے تو گویا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا میدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرا بڑھ کر ہے یہ خالص حدیثی کتاب ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں اور کتابیں حدیثی کتابیں ہیں اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت سے مباحث ہیں امام مالک کے اپنے فتح بھی اس میں ہیں بعض جگہ امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے خالص حدیثی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے کچھ لوگوں کے نزدیک مسلم ہے لیکن یہ تین کتابیں طبقہ اول کی کتابیں طبقہ دوم کی کتابیں شاہ اللہ محدث دہلوی کی نظر میں چار ہیں جامع ترمیزی سنن ابو داود سنن نسائی اور مسند امام احمد طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث ہیں اکثر و بیشتر احادیث صحت کے اعلی معیار پہ اترتی ہیں کچھ احادیث ہیں جو صحت کے معیار سے ذرا کم ہیں ان معیار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ذوف بہت نیچے درجے کا ہے ضعیف ہیں تو معمولی درجے کا ذوف ہے زیادہ سیریس یا زیادہ سنجیدہ انداز کا ذوف نہیں ہے یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ صحیح ہے ان کے درجے تک تو نہیں پہنچتی صحیح بخاری مسلم کے درجے تک تو نہیں پہنچتی لیکن ان میں صحیح احادیث ہیں ان کتابوں کے مصنفین نے مرتبین نے احادیث کے لیے جو شروع اپنے لیے مقرر کی جو معیار انتخاب احادیث کا رکھا ان میں انہوں نے کسی تساہل سے کام نہیں لیا بلکہ اکثر و بیشتر یعنی بائی اینڈ لارج کڑا معیار اپنے سامنے رکھا پھر یہ احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں ترمیزی ابو داود امام احمد اور نسائی ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا ایک عام مقبولیت ان انحادیث کو حاصل ہو گئی اور محدثین کا فقہا کا ایک اصول یہ ہے محدثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہا زیادہ کرتے ہیں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایتی اعتبار سے ذرا کمزور بھی ہو لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے یعنی امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کر لیا ہو اس پہ عمل درآمد کرتے ہوں وہ حدیث صحیح کی نشانی ہے ورنہ اس میں اگر کوئی کمزوری ہوتی تو امت عام طور پہ اس کو قبول نہ کرتی ترقی بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اونچے درجے کی حدیث ہے تو یہ چاروں کتابیں وہ ہیں جن کی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں نوے فیصد کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابو داود میں احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو تو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے کسی صاحب نے لکھا کسی سابقہ مصنف نے کہ سنن ابو داود کی موجودگی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجودگی ہے کہ نبی کے ارشادات ہر وقت آپ کے سامنے ہیں اور احکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے ان تین کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک تیسرے اور آخری درجے میں آتی ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف احادیث بڑی تعداد میں ملتی ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن میں سے بعض کی سندوں میں ایسے لوگ آئے ہیں جو مجہول الحال ہیں جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیر مستند تھے اس لیے ان احادیث پر صرف وہ لوگ اعتماد کر سکتے ہیں جو علم حدیث کے متخصص ہوں متعمق ہوں علم حدیث کی اچھی نظر رکھے بغیر ان احادیث میں کمزور یا غیر کمزور کی تعین کرنا بڑا دشوار ہے عام آدمی کے لیے دشوار ہے اس لیے ان احادیث سے استفادہ براہ راست غیر متخصص کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بہت سی غلط چیزیں ہوں گی کمزور چیزیں ہوں گی تو آدمی الجھ جائے گا پریشان ہوگا صرف اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے شاہ اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کیٹیگری کی دو قسمیں کرتے ہیں مزید ایک کیٹیگری وہ کہ جس میں نسبتاً قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں مثلاً سنن دار قطنی سنن دار قطنی مصنف ابن ابی شہبہ مصنف عبد الرزاق سنن دارمی یہ وہ ہیں کہ جن میں بائی اے لارج کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں ان کے بعد چوتھا درجہ ان احادیث کا ہے کہ جس میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں جن کا کوئی یعنی پس منظر نہیں ہے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے وہ قصے کہانیوں کے اندازے بیان ہوئی ہیں چنانچہ دہلمی ایک مشہور محدث ہیں آپ نے نام سنا ہوگا ان کی کتاب ہے اور ابن مردویا ایک ہیں ان کی کتاب ہے اس طرح سے قصے کہانیوں کتابیں بے شمار ہیں جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لیے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے اس میں اگر کوئی صحیح چیز آ گئی ہے تو محض اتفاق ہے ورنہ اکثر و بیشتر وہ قصے کہانیوں سے عبارت ہے یہ جو پہلے دو درجے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیں چونکہ امام مالک کی ساری احادیث صحیح بخاری میں بقیہ صحیح مسلم میں آ گئی اس لیے اس کو نکال دیتے ہیں جو بقیہ چھ کتابیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں ان کتابوں کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے مسند امام احمد کے بجائے اس میں سنن ابن ماجہ کو اکثر لوگ شامل کرتے ہیں بعض لوگ مسند کو شامل کرتے ہیں بعض ابن ماجہ کو لیکن بیشتر لوگ ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ کتابیں ہیں جو کتب ستہ کہلاتی ہیں یا سیاح ستہ کہلاتی ہیں اگر حدیثی کتاب میں کہیں یہ الفاظ بیان ہو کہ رواہ الستہ اس کو چھ نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے یعنی صحیح ترین حدیث اور چھ کی چھ نے بیان کی ہو وہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی ان میں سے ہر کتاب کے کچھ الگ الگ خصائص ہیں امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو غور و خوص سے پڑھ لے اس میں ایک تفقہ پیدا ہو جاتا ہے وہ حدیث کے گہرے معنی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہا اندرونی جو درس اور عبرتیں ہیں اس تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے امام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ بعض اقوال بھی مختلف حضرات کے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے اقوال تابعین کے اقوال بقیہ اہل علم کے اقوال جن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے بطور سند کے وہ نہیں بیان کرتے بلکہ کسی چیز کے ثبوت یا تائید کے طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ کہا ہے ان کو تعلیقات کہتے ہیں امام بخاری کے یہاں تعلیقات کی تعداد چند سو ہے تین سو کچھ کے قریب تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کا حصہ نہیں ہے لیکن جب عنوان وہ شروع کرتے ہیں تو ضمن وہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے امام مسلم کے یہاں تعلقات بڑی تھوڑی ہیں صرف چودہ مقامات پر ہیں چودہ یا پندرہ مقامات پر تعلقات آئی ہیں امام بخاری کے یہاں تعلقات زیادہ ہیں گویا امام مسلم کے مندرجات میں صحیح احادیث کی نسبت بہت زیادہ ہے بہ نسبت امام بخاری کی کتاب کے مندرجات میں اس لیے کہ ان کے یہاں تین سو کے قریب تعلقات بھی آئی ہیں جو اس معیار کی نہیں ہے نہ امام بخاری نے اس معیار کو پیش نظر رکھا امام ترمیزی کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذخائر سے اچھی طرح سے باخبر کر دیتی ہے امام ترمیزی کا اسلوب یہ ہے اگر یہاں ساری کتابیں ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا امام ترمیزی کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وفیل باب یعنی ابن عمر وان عائشہ وان ابی ہریرا اس موضوع پر حضرت علی کی حضرت برا کی حضرت عائشہ کی حدیث بھی موجود ہے ایک تو یہ وہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کی روایات ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے دوسری بات امام ترمیزی کے ہاں یہ ہے کہ وہ ہر حدیث کا درجہ ہی متعین کر دیتے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں حاضہ حدیث الحسن حاضہ حدیث الغریب حاضہ حدیث اللہ نارف اللہ حاض الوج یہ حدیث تو ہے لیکن اس ایک صنعت کے علاوہ باقی کی صنعت سے نہیں آئی یعنی اس کا درجہ اس کی اس کی حیثیت واضح کر دیتے ہیں وہ اپنی جو بھی تحقیق ہے اس کے مطابق یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے اس اعتبار سے ترمیزی کی کتاب بڑی مفید ہے حدیث کے طلبہ کے لیے ابو داود کی کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آیا میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ ہے احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ترمیزی میں ہے نہ نسائی میں ہے ابو داود میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے امام ابو داود کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا امام ابو داود کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا وہ صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے تعین کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا لیکن غالباً ضلع قلات یا ضلع خوزدار سے ان کا تعلق تھا اس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے پھر یہاں سے وہ خوراسان چلے گئے خوراسان میں رہے نیشا پور وغیرہ میں رہے پھر وہاں سے آگے عرب دنیا میں بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی تو ہم سیاہ سطح کے مصنفین میں سے ایک مصنف کے ہم وطن ہیں امام داود کے امام نسائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو متن ہے حدیث کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں اس کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے احادیث کے متن کو نقل کرنے میں کہیں کہیں اختلاف روایات ہے ایک صحابی نے ایک طرح نقل کیا ایک صحابی نے ایک طرح نقل کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دو مرتبہ اشاعت فرمائی ہو اور دو مرتبہ مختلف لہجے میں اختیار فرمائی ہو ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہو لیکن ان دونوں صحابہ کا سننے والوں کا لہجہ الگ الگ ہو تو ہر سننے والے نے اپنے لہجے بیان کر دیا ہو دونوں چیزوں کا امکان ہے اب ان حالات میں یہ تعین کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کون سا لہجہ نکلا تھا یہ خاصی محنت اور تحقیق کا کام ہے امام نسائی نے یہ کاوش کی ہے کہ صحت متن کا التظام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہو اسی لیے سنن پر جتنی کتابیں ہیں ان میں ضعیف حدیثوں کی سب سے کم تعداد سنن نسائی میں ہے یہ نسائی نون کے زبر کے ساتھ ہے نسا اس کا نسا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں نسا سینٹرل ایشیا میں کوئی شہر تھا جو آج کل غالباً ازبکستان میں ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا نسا اس سے نسبت ہے نسائی ابن ماجہ جو اکثر لوگوں کے خیال میں سیاہ ستہ کی آخری کتاب ہے اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے ترتیب مضامین کی کیا ہو پہلے کون سی حدیثیں ہوں پھر کون سی حدیثیں ہوں پھر کون سا باب ہو پھر بڑے ابواب میں جو ذیلی تقسیم ہے چھوٹے ابواب کی پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی اس میں جو بہت خوبصورتی اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب کے اعتبار سے حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بتائی جاتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں صحیح ہے کہلاتی ہیں یعنی دو صحیح کتابیں جب صحیح حین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے متفق علیہ کا لفظ بولا جائے گا تو بخاری اور مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروع قریب قریب مٹی جلتی ہے ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کی شرائط یا معیار نسبتاً سخت ہے کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب حدیث قبول کرتے تھے کسی راوی کی تو پہلے یہ بھی تحقیق کرتے تھے کہ اس راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر یہ تعین سے ثابت ہو جائے کہ ملاقات ہوئی ہے جب روایت قبول کرتے تھے امام مسلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ امکان لقا کافی ہے کہ ان دونوں کی ملاقات کا اگر امکان موجود ہے دونوں ہم اثر تھے ایک علاقے میں ایک زمانے میں رہے اتنا کافی ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں تو امام مسلم کا درجہ امام بخاری کے بعد آتا ہے امام بخاری کا جو عنوان ہے جو عنوانات انہوں نے ابواب کے رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں اور لوگوں نے لکھا ہے علماء نے کہ فقہ البخاری فی ابواب ہی امام بخاری کی جو فقہ ہے حدیث کی جو سمجھ ہے شریعت کے احکام کی جو گہرائی کے ساتھ فہم ہے وہ ان کے عنوانات سے سامنے آ جاتی ہے کہ امام بخاری عنوان کیا لگاتے ہیں جو حدیث کا عنوان ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں امام مسلم نے نہ کوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا اگرچہ انہوں نے ترتیب موضوعات کے حساب سے رکھی ہے لیکن کوئی باب کا عنوان نہیں دیا بعد میں آنے والوں میں سے امام نووی نے جو بڑے مشہور محدث تھے اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے صف اول کے محدثین میں تھے اور امام مسلم کی کتاب کے شارے بھی ہیں مسلم کی شرح نووی کی بڑی مشہور ہے انہوں نے اس میں عنوانات کا اضافہ کیا اور عنوانات کے اضافے کے ساتھ ساتھ ابواب کی تقسیم بھی کی اسی لیے آپ اگر صحیح مسلم کا نسخہ پاکستان کا چھپا ہوا دیکھیں ہندوستان کا تو صحیح مسلم میں عنوانات کتاب کے حاشیے میں لگائے گئے ہیں اصل کتاب کے متن میں نہیں لگائے گئے اس لیے کہ امام مسلم نے نہیں لگائے تھے جو عرب دنیا کے چھپے ہوئے نسخے ہیں اس میں عنوانات بین القوسین ہیں کوسین میں لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے اصل امام مسلم نے کتاب میں نہیں لگائے تھے اس لیے چونکہ امام بخاری کے عنوانات ہیں اور بڑے دقت نظر کے ساتھ ہیں اس لیے ان کی کتاب کا درجہ اونچا ہو گیا امام مسلم کی کتاب کا درجہ ان کے بعد آ گیا امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک بڑا جامع مقدمہ بھی لکھا ہے امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد کتاب شروع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو کئی فقان بد الباح اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز کیسے ہوا بس کتاب شروع ہو گئی امام مسلم نے ایک مقدمہ لکھا اپنے اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی اس پہ بات کی اس کتاب میں کن شرائط کا لحاظ رکھا ان کی بات کی پھر یہ معاشرت اور امکان لقا وجوب لقا اس پر گفتگو کی اس اعتبار سے ان کا درجہ تھوڑا اونچا ہے امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا ان کے بارے میں جو ان کے ذہن میں تھا وہ مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا انہوں نے خود نہیں بیان کیا امام مسلم نے خود بیان کیا امام بخاری کے یہاں ایک چیز جو ایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے ایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلبا کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کی یہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے یکجا نہیں ملتی ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی ایک خاص استدال کرنا چاہتے ہیں تو اس حصے کو ایک باب میں بیان کریں گے دوسرے حصے کو دوسرے باب میں بیان کریں گے تیسرے حصے کو تیسرے باب میں بیان کریں گے یا ایک حدیث اگر ایک سے زائد موضوعات پر مشتمل ہے تو ایک حدیث ایک اس باب میں آ جائے گی دوسری حدیث دوسرے باب میں آ جائے گی اگر آپ یکجا دیکھنا چاہیں تو جب تک پوری صحیح بخاری بار بار نہ پڑھیں اور آپ کو زبانی تقریب یاد نہ ہو جائے اس وقت تک تلاش کرنا بڑا دشوار ہے آپ کو کہاں کہاں تلاش کریں کس باب میں آئے گی آپ کو نہیں معلوم اس میں تلاش کرنے مشکل ہوتی ہے اگرچہ قدیم محدثین ایسے تھے کہ جو زبانی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ باب یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے یہ حدیث فلاں باب میں ہے لیکن آج کل دشوار ہو گیا ہے لوگوں کا حافظہ اتنا نہیں ہے لوگ یاد بھی نہیں کرتے اس لیے مشکل ہے لیکن امام مسلم کے یہاں ساری احادیث یکجا مل جاتی ہے امام مسلم جب مثلا ایمان پر بات کریں گے تو ایمان سے متعلق ساری حدیثیں یکجا مل جائیں گی جہاں علم کی بات ہوگی تو علم سے متعلق ساری حدیثیں یکجا ہوں گی جہاں نفاق سے متعلق بات ہوگی تو نفاق سے متعلق ساری حدیثیں یکجا ہوں گی یہ دونوں میں فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان ایک اور چھوٹا سا فرق ہے بلکہ ایک اعتبار سے کہا جائے تو شاید زیادہ فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام بخاری نے جسے ضبط الفاظ کہتے ہیں اس پہ کم زور دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے اصل الفاظ کیا تھے اور جن راویوں نے بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی ویریشن یا اختلافات ہیں متن کے تو وہ کیا ہیں اس پر امام بخاری نے زیادہ زور نہیں دیا امام مسلم نے اس پر زور دیا ہے مثال کے طور پر امام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حد ثنا حناد حد ثنا عبداللہ و لفظ اللہ کہ مجھ سے یہ حدیث حناد نے بھی بیان کی یہ حدیث عبداللہ نے بھی بیان کی عبداللہ نے مبارک نے مثلاً اور یہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں یہ عبداللہ نے مبارک کے اس سے گویا انڈیکیشن یہ ہے کہ حناد نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا امام بخاری جب بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ تعین نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ دونوں کے ایک ہی تھے کہ الگ الگ تھے الگ الگ تھے تو یہ الفاظ کس راوی کے ہیں یہ آپ کو وہاں نہیں ملتا یہ آپ کو امام مسلم کے یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے پھر ایک دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ محدثین نے اس پر کل بات کریں گے تفصیل سے لیکن دونوں میں فرق کی بات ہے اس لیے ضمن اس کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شروع دور میں صحابہ کے تابعین کے دور میں اور تبا تابین کے شروع دور میں اکثر و بیشتر بلکہ سارے لوگ انتہائی مخلص اور سچے اور ذمہ دار اور تقوی رکھنے والے اور خوف خدا سے سرشار ہوتے تھے اس لیے کسی کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہی کرے گا لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کے بارے میں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اس ذمہ داری سے کام نہیں لیں گے پھر چونکہ محدثین کی مسلم معاشرے میں عزت بہت ہوئی لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا ان کا احترام بادشاہوں سے زیادہ ہوا تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پر وہ دنیاوی عزت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے تو جیسے جیسے ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنے معیار کڑا کرتے گئے سخت کرتے گئے اب حدیث بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے تفصیل کل گفتگو میں آئے گی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے محدث نے مثلا امام بخاری نے اپنی یادداشت سے یا اپنی تحریری ذخیرے سے حدیثیں بیان کرنی شروع کی اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا بڑی تعداد ہوتی تھی درمیان مستملی ہوتے تھے مستملی وہ ہوتا تھا جو ہر دو سو چار سو آدمیوں کے درمیان بیٹھتا تھا بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا جیسے مکبر اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہراتا ہے تو اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے بعض اوقات کئی کئی سو مستملی ہوتے تھے جو اس ان الفاظ کو دہرایا کرتے تھے محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ ان نمل امال و بنیات اب مستملی نے دہرایا پھر دوسرے مستملی نے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے اور کوئی پندرہ بیس منٹ میں سب لوگوں نے لکھا پھر انہوں نے اگلا جملہ بولا پھر اگلا جملہ ایک طریقہ تو یہ تھا ایک طریقہ یہ تھا کہ طلبا کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں امام بخاری نے جو لکھا وہ طلباء نے نسخہ حاصل کر لیے لیکن اب طالب علم امام بخاری کو سنا رہا ہے امام بخاری سن رہے ہیں اور سن کے جہاں غلطی ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت دے دی اب تم میری طرف سے روایت کر سکتے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کے سنتے تھے اب اگر چار پانچ ہزار طلبا ہوں تو سب سے پڑھ کے نہیں سنا جا سکتا اس میں تو ایک ایک حدیث کے لیے پورا سال چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھر امام بخاری یا جو محدث ہے وہ اجازت دیا کرتے تھے کہ اس طرح سے آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے اور کسی کسی سن لیا کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے اور سب کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ سب نے پڑھا ہے بعد میں محدثین نے ان دونوں کے تین درجے مقرر کیے یہ تین گویا تین الگ الگ درجے ہو گئے ایک تو وہ جس میں محدث نے خود پڑھا لوگوں نے سنا ایک میں جس نے پڑھا اس نے خود پڑھا محدث نے سنا ایک نے کسی اور نے پڑھا محدث نے سنا لیکن کسی اور نے سنا امام مسلم کے یہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے امام بخاری کے یہاں فرق نہیں ہے امام مسلم کی اصطلاح یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ حد ثنا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے استاد نے حدیث پڑھی امام مسلم نے سنی اور سن کے لکھی اگر امام مسلم کہیں کہ اخبر نا تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام مسلم نے پڑھی ان کے استاد نے سنی اور سن کے اجازت دے دی اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ امام مسلم درس میں موجود تھے اپنے استاد کے کسی اور نے پڑھی امام مسلم نے سنی تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اخبرانہ فلان ان قرآن علیہ وانا اسماؤ ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا یعنی اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایکوریسی کی اس سے زیادہ کوئی مثال دنیا مل نہیں سکتی آپ بیان کریں یہودیوں عیسائیوں کے سامنے وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایکوریسی اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے نہیں پڑھا محدث نے نہیں پڑھا کرا علیہ وانا آسماؤ میرے استاد کے سامنے پڑھا جا رہا تھا میں سن رہا تھا استاد نے اس طرح سن کر اس کی اجازت دی تھی یہ فرق امام مسلم کے یہاں ہے امام بخاری کے یہاں نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے ایک حدیث میں مثلا خطبہ حجد الوداع اگر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پہ بات ہوئی ہے تو وہ جہاں عورتوں کے حق کرے وہاں بھی آئے گا جہاں لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی وہ حدیث آئے گی جہاں حج کے احکام کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گی جہاں منا کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گی جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گی تو ایک حدیث کئی ابواب میں آئے گی تو اس لیے حدیث کی کتابوں میں تکرار بہت ہوتی ہے مقررات بہت ہوتے ہیں مقررات کو نکالے بغیر اگر صحیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے تو صحیح بخاری کی احادیث نو ہزار بیاسی ہے نو ہزار بیاسی یہ تعداد حافظ ابن حجر نے بیان کی ہے اور حافظ ابن حجر سے بڑا بخاری کا شعر پیدا نہیں ہوا یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا اس میں مقررات بھی شامل ہیں تعلقات بھی شامل ہیں مطابعات بھی شامل ہیں شواہد یہ سب شامل ہیں مقررات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف جو احادیث براہ راست پوری صنعت سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں وہ نکالی جائیں تو دو ہزار چھ سو دو ہیں دو ہزار چھ سو دو احادیث اس کے برعکس صحیح مسلم میں ٹوٹل چار ہزار احادیث ہیں چار ہزار احادیث گویا صحیح مسلم میں ہیں اس کے مقابلے میں دو ہزار احادیث ہیں صحیح بخاری میں احادیث کی کل تعداد کیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا دشوار ہے لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ ٹوٹل متون تکرار کو نکالنے کے بعد تیس سے چالیس ہزار کے درمیان ہے تیس سے چالیس ہزار کے درمیان ہے اب آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹرائز کرنی شروع کی ہیں کچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹرائز ہو جائیں گی تو اصل تعداد سامنے آ جائے گی اس میں بھی یہ قطیت کے ساتھ تعین دشوار ہوگا کہ مقررات کو آئیڈینٹیفائی کرنا کمپیوٹر کے لیے دشوار ہوگا ایک حدیث الفاظ تو مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر تو اس کو دو قرار دے گا لیکن حدیث کا طالب اس کو ایک سمجھے گا تو قطیت کے ساتھ کمپیوٹر کے لیے بھی دشوار ہے کہ ایگزیکٹ تعداد بتا سکے لیکن ایگزیکٹ تعداد چالیس اور تیس ہزار کے درمیان ہے حجیت السنہ یعنی کہ سنت حجت ہے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اور قرآن مجید کے احکام کی اشارے ہے اس پر فقہ اسلام نے بڑی تفصیل سے غور کیا ہے اور سنت کے کردار یا سنت کے رول پر بات کی ہے قرآن مجید میں بنیادی اصول ہیں اصول عامہ ہیں سنت میں ان اصولوں کی عملی تطبیق بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں اجمال ہے سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے ابھی اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے قرآن پاک میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریض منصبی یہ ہے کہ لتبین للناس ما الزی علیہم کہ جو نازل ہوا ہے اس کا بیان کر دیں بیان کی مختلف قسمیں ہیں سب سے پہلے تو بیان مراد ہے کہ کسی چیز سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عقیم الصلاطہ میں صلاح سے مراد کیا ہے ولی اللہ سے حج البیتی میں حج سے مراد کیا ہے بن نوالین صدق قطن میں صدقہ سے مراد کیا ہے یہ ساری چیزیں مراد ہیں جو بیان مراد میں سنت کا کام ہے کہ وہ بیان کرے سنت اگر نہ ہو تو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کیے جا سکتے نہ لغت کی مدد سے متعین کیے جا سکتے ہیں نہ کسی اور مدد سے قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ تم عاقف نفل مساجد اعتکاف سے کیا مراد ہے عقوف کس کو کہتے ہیں اس طرح کے درجنوں نے سینکڑوں قرآن پاک کے اصول اور احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر و تشریح کرنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے اگر سنت کی تعبیر و تشریح ہمارے سامنے نہ ہو قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جن کی الفاظ ہیں جن کے لیے مبہم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے یعنی اس کی مراد واضح نہیں ہے اس کی مراد واضح نہیں ہے سنت سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے کچھ آیات ہیں جو مجمل ہیں سنت سے اس کی تفصیل آ جاتی ہے کچھ آیات ہیں جو مطلق انداز میں عمومی انداز میں آئی ہیں مطلق ہیں سنت سے اس کی تقید ہو جاتی ہے سنت اس کو قید کر دیتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کچھ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں عام استعمال ہوئے ہیں سنت اسے خاص کر دیتی ہے کہ اس سے مراد یہ خاص ہے اور اس حد سے باہر نہیں ہے کچھ احکام ہیں جن کی تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کو نافذ کیسے کیا جائے گا سنت سے ان احکام کی شرح ہو جاتی ہے کچھ احکام ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں سنت سے اس کے دائرے میں توسیع ہو جاتی ہے کہ اس کا دائرہ بظاہر یہاں تک معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا انتباہ آگے بھی ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سنت میں ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نکلتے ہیں اس کی مثالیں سنت نے دے دی یہ کام ہے سنت کا قرآن پاک کی روح سے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک اصول دے دیا گیا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا لاتا منکم کہ ایک دوسرے کا مال بالتل طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو آپس کی رضامندی کھلی مکمل اور آزادانہ برابر کی رضامندی کے ساتھ آپس میں تجارت ہو تو یہ جائز ہے اس کے علاوہ دوسرے کا مال لینا جائز نہیں اب یہ قرآن پاک میں بنیادی اصول ہے اس کا انتباہ کیسے کیسے ہوگا کہاں ہوگا اس کی بے شمار مثالیں حدیثیں ملتی ہیں وہ کوئی الگ کوئی چیز نہیں ہے وہ اسی آیت کی تشریح ہے وہ اس اصول کی تفریح ہے مثلا حدیث میں آیا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک لا تبع ماں لیس عندک جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت فروخت کرو جس چیز کے تم آج مالک نہیں ہو اس کو فروخت مت کرو اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا تجارت سے کیا تعلق ہے اس کا تجارت سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ یہ کہیں کہ جی میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا چاہتی ہوں اور آپ مجھے ایک ہزار روپے دے دیں جتنی مچھلی شکار میں آئے گی وہ آپ کی یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ انترازن نہیں ہے ممکن ہے میرے ذہن میں ہو کہ آپ کو پچیس کلو مچھلی ملے گی اور میں نے ایک ہزار روپے پچیس کلو مچھلی کے دے دیے آپ نے آ کے کہا جی مجھے تو یہ ایک چھوٹی سی مچھلی ملی یہ لے لو تو یہ تو میں سخت ناراضی کا اظہار کروں گا جھگڑوں گا آپ سے تو گویا تراضی تو ختم ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک ہزار روپے میں تو دس کلو مچھلی ملے گی دے دیں گے اتفاق سے وہاں پچاس کلو نکل آئی اب آپ کی رال ٹپکی کہ یہ تو غلط بات ہے یہ تو آدھی گھر رکھ لیں آدھی اس کو دے دیں میں کہوں گا نہیں آپ پوری دیں آپ کے میں تو آدھی دوں گی تو یہ مراد ہے لا تب مال شاہ تک گویا جو چیز تجارت میں ترازی کو متاثر کرے ترازی کے منافی ہو وہ جائز نہیں ہے ترازی سے مراد ہے دونوں فریقوں کی برابر کی آزادانہ رضامندی حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ وسلم عن بائی سمر قبل یبدو صلاح ہوا کہ درخت میں جب تک پھل واضح طور پر سامنے نہ آ جائے کہ وہ پک چکا ہے اور موجود ہے درخت پر اس وقت تک اس کی بے جائز نہیں ہے لوگ بیشتر ضائع کرتے ہیں کہ جی اگلی فصل اب خریف کی اگلی ربی کی فصل میں نے اپنے آموں کے باغ کی آپ کو دے دی ایک ایک لاکھ روپے مجھے دے دیں اب آم لگے گا کہ نہیں لگے گا ہوا آندھی چلے گی سارا بور گر جائے گا کوئی ویسے چرا کے لے جائے گا یا درخت میں آگ لگ جائے گی ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں جب تک درخت میں پھل لگ کر واضح طور پہ کلیئر نہ ہو جائے کہ لگ چکا ہے اور اب نہیں گرے گا عام حالات میں اس وقت تک اس کی فروخت جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں بھی تراضی میں گڑبڑ پیدا ہوگی یہ مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو چیز آئی وہ قرآن پاک کے کسی بنیادی اصول کی تفریحات ہیں بعض اوقات قرآن پاک میں ایک حکم کا دائرہ بتایا گیا کہ اس حکم کا یہ دائرہ ہے سنت نے اس دائرے کے اس کو وسیع کر دیا کہ اس کا انتباق فنا جگہ بھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں نہیں ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اہل لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور وہ یحرم الخبا الخبائس ناپاک چیزیں گندی چیزیں تمہارے لیے حرام کرتے ہیں اب طیبات کیا ہیں محرم قبائث کیا ہیں یہ حدیث میں آیا حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم عن کل زیناب من السبع کہ ہر وہ درندہ جو اپنے دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا گوشت حرام ہے اب حضور نے بتایا کہ یہ قبائش میں شامل ہے طیبات میں شامل نہیں ہے پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر وہ پرندہ جو جانور کا شکار کر کے جانور کا گوشت کھاتا ہے وہ بھی سبا کے حکم میں ہے اس کو بھی سبا میں سمجھا جائے گا وہ بھی طیبات میں نہیں ہے قرآن پاک میں تو ایک عمومی بات ہے لیکن اس کی مثالیں کون بتائے کیسے پتا چلے کہ کیا چیز طیبات ہے اور کیا خباعث ہے ان مثالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے ہم خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں آج حضور نے فرمایا قرآن پاک میں آیا ہے کہ وانتج ماؤ بین الختین کہ دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے حرام ہے اب بالکل سری ہے اس میں الفاظ میں گنجائش اور نہیں ہے کہیں لیکن حدیث میں آیا کہ رسول نے حرام قرار دیا کہ پھوپھی اور بھتیجی سے بیگوت نکاح نہیں ہو سکتا بھانجی اور خانہ سے بیگوت نکاح نہیں ہو سکتا یہ گویا ایکسٹینشن ہے ان احکام کا جو قرآن پاک میں آئے ہیں یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح سے قرآن پاک میں جو مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں ہے جس میں ہر مسلمان واقف ہے آپ نے فرمایا سلو کمرائے تمنی وسلی جس طرح مجھے دیکھو نماز پڑھتے رہو خزو انی مناسک حکم حج کے مناسب مجھے دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی پھر بعض جگہ قرآن پاک میں لفظ ایک عام ہوتا ہے لیکن سنت سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ اس سے فلاں چیز مراد نہیں ہے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں یو سی کم اللہ اولاد کم لزا کر بسلس اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہر نر کو آدھا حصہ ملے گا عورت کے مقابلے میں اولاد میں چلے گا باقی جگہ نہیں چلے گا یہ نہ سمجھیے گا بعض جگہ برابر بھی ہے بعض جگہ زیادہ ہے یہ سورہ نساء کی یہ دوبارہ پڑھیے گا بعض جگہ عورتوں کا حصہ برابر ہے بعض جگہ زیادہ ہے ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ پہلی آیت یاد رہتی ہے باقی آیتیں یاد نہیں رہتی لیکن یہ ایک جنرل اصول ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ لا یرس القاتل اگر بیٹا باپ کا قاتل ہو تو اسے وراثت نہیں ملے گی پوتا دادا کو قتل کر دے تو وراثت نہیں ملے گی بھتیجا چچا کو قتل کر دے تو وراثت نہیں ملے گی اب یہ آپ نے بتایا کہ یہ اس سے نکل گیا ویسے تو عام ہے قرآن پاک میں تو اس کی تخصیص نہیں ہے لیکن حدیث سے تخصیص ہو گئی قرآن پاک میں ہے کہ کتب علیکم الوسیع تم پہ وسیعت فرض کی گئی ہے سورہ بقرہ میں ہے دوسرے پارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ لا وسیعت علیہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی گویا یہ حضور نے تخصیص کر دی قرآن پاک کے ایک عام حکم کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا کہ سنت کا کام یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کرے یا اس کے دائرے کی میں توسیع کر دے اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں نہیں قرآن پاک کا سنت کا کردار براہ راست احکام دینا بھی ہے براہ راست احکام دینا بھی ہے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا رسول کو بھیجا لی یوح الحم الطیبات و یحرم علیہم الخبائش تاکہ وہ رسول طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیں اور خباعش کو ناجائز قرار دیں گویا رسول خود بھی قرار دے سکتے ہیں جس چیز کو طیب دیکھیں اس کو جائز قرار دیں جس چیز کو خباعش دیکھیں اس کو حرام قرار دے دیں یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے احکام ہیں جو سنت میں براہ راست ملتے ہیں جائز اور ناجائز کے جن کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے مثلا خیار شرط کا حضور نے اجازت دی ایک صحابی تھے جو بڑے سادہ لو تھے ان کا نام کیا تھا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ اکثر و بیشتر خرید و فروخت کیا کرتے تھے تو دھوکہ کھا کے آیا کرتے تھے گھر والے آ کہتے تھے آپ تو مہنگی لے آئے چیز آپ تو غلط لے آئے یہ تو اچھی مل سکتی تھی سستی مل سکتی تھی حضور نے شکایت کی کہ جی میں اس طرح سے جاتا ہوں خریداری کرتا ہوں گھر والے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا دوبارہ جاتا ہوں تو لوگ مانتے نہیں پھر تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ ایزا بایا تھا جب تم آئندہ و شرا کرو فقل تو یہ کہہ دیا کرو کہ خلا بتا میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا ولی الخیار و سلاثہ یامین مجھے تین دن تک اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اس کو واپس کر دوں یہ تین دن کی شرط رکھ لیا کرو یہ بنیاد ہے خیال شرط کی کہ تین دن کا خیال شرط اگر کوئی خریدار رکھنا چاہے کہ میں تین دن تک اس کو ریکنسیڈر کر سکتا ہوں اور اگر رائے بدلی تو واپس کر دوں گا تو اس کی اجازت ہے اگر دونوں فریق طے کریں اس کی کوئی بنیاد قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی ترازی تراضی میں یہ بھی شامل ہے اگر دونوں فریق رضامند ہوں تو یہ ہو سکتا ہے انڈائریکٹ بنیادیں تو ہیں لیکن ڈائریکٹ کوئی بنیاد ایسی مشکل ہے شفا کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی جائیداد مل رہی ہو یا آپ کسی جائیداد میں شریک ہوں آپ کا حصہ ہو اور ایک حصے دار اپنا حصہ بیچنا چاہے تو پہلا حق آپ کا ہے بنسبت غیر آدمی کے آپ نے اپنی بہن کے ساتھ مل کے مکان بنایا ہوا ہے اوپر آپ رہتی ہیں نیچے وہ رہتی ہیں اب بہن اپنا حصہ بیچنا چاہتی ہے بجائے اس کے کوئی غیر آدمی آئے آپ کو ڈسٹربینس ہو پردے کے مسائل ہوں اور طرح کے مسائل ہوں گے تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے دے دو تو بہن کی ذمہ داری کو پہلے آپ کو ترجیح دے اور آپ کو فروخت کرے یہ شریعت کا حکم ہے شفا کا جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہو گئی ہے پاکستان میں بھی یہ قانون موجود ہے لیکن انگریز کے زمانے سے پتہ نہیں کیوں یہ چلا آ رہا ہے کہ شہری جائیداد پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا شریعت میں جو منشا یا حکمت ہے وہ ہر جائیداد پر ہے یہاں شہری جائیداد کا استثنا کر دیا گیا ہے اور غیر شہری جائیداد پر اس کا انتباق ہوتا ہے یہ مختصر خلاصہ ہے اس موضوع پر گفتگو کا کہ سنت ماخذ شریعت ہے کس طرح ماخذ شریعت ہے اس میں احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا احادیث کے مختلف جو صحت کے اعتبار سے درجے ہیں ثبوت کے اعتبار سے درجے ہیں مانا کے اعتبار سے درجے ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کر پھر یہ طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں اسی کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا جو حدیث متواتر کے درجے کی ہے جس پر کل بات ہوگی کہ متواتر کس کو کہتے ہیں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے پھر آگے مختلف درجے ہیں جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے واخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین جی کوئی سوال جواب ہو تو بتا دیجیے کیا صحیح بخاری میں سب صحیح حدیث ہیں کوئی ضعیف حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے محدثین کے معیارات کی روح سے تمام احادیث اس کی صحیح احادیث ہیں جو منکرین حدیث نماز کو ہی دعا کا نام دیتے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے تو نماز کا کیوں نہیں بتایا گیا وہ لوگ اسلات کا مطلب دعا کرتے ہیں چونکہ لفظ قرآن ہی میں دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید یقیناً ایک مکمل کتاب ہے لیکن اگر قرآن مجید کے ساتھ قرآن پاک کا معلم بھی ساتھ بھیجا گیا شعر بھی ساتھ بھیجا گیا تو شعر اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے مکمل ہونے سے متعارض نہیں ہے قرآن شعرے کی موجودگی میں بھی مکمل ہو سکتی ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی مکمل ہو سکتی ہے اس کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں پڑتا مکمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک اخلاقی اور روحانی اور خوف خدا رکھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس کتاب میں سمو دیے گئے ہیں اور اس کتاب کے باہر اب کوئی ایسا اصول نہیں ملتا جس سے انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہو اور وہ اس کتاب میں موجود نہ ہو لیکن کسی اصول کی تشریح یا وضاحت اگر کی جائے تو اس میں کتاب کی کمال کی کاملیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا سر تعلیقات کو پلیز دوبارہ تفصیل سے بیان کر دیجیے تعلیق کے معنی ہے معلق کر دیں یعنی لٹکا دینا معلق اس حدیث کو کہتے ہیں یا اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے درمیان کوئی واسطے کٹ گئے ہوں اس پر کل بات ہوگی کہ معلق کس کو کہتے ہیں امام بخاری بہت سی روایات معلق صحیح بخاری میں لائے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو بطور استدلال کے یا کسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پہ اس کو بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہے صحیح بخاری کل میں لے آؤں گا ساتھ تو اس میں سے میں تعلیقات کی مثال دے کے آپ کو بیان کر دوں گا اس کو تعلیقات کہتے ہیں اب چونکہ یہ تعلیقات مین کتاب کا یعنی کتاب کی مین باڈی کا حصہ نہیں ہے انگریزی میں اگر آپ اجازت تو میں کہوں گا دی دی تعلیقات do not constitute the main body اور core of the book these are added to the core of the book to explain certain version included by امام بخاری یا سرٹن رپورٹس انکلوڈیڈ بائی امام بخاری کسی خاص روایت کی کسی چیز کی وضاحت کے لیے کوئی بات انہوں نے ضمن نقل کر دی ہے اس کو تعلیق کہتے ہیں جیسے چلتے چلتے کوئی ضمن کوئی بات آ جائے تو ایک کوئی بات بیان کر دیں اس اعتبار سے امام بخاری نے یہ چیزیں دی ہیں ہم جو ہے جو حدیث کے متعلق پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں اس کے متعلق مزید سیکھنا چاہیں تو متوسط ذہن کے لیے آپ کے خیال میں ہمارے لیے حدیثی کون سی کتاب درست ہوگی ایک تو ہے متن حدیث متن حدیث پر یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہو اور اچھی تشریح بھی ہو دو کتابیں بہت اچھی ہیں ایک کتاب نسبتاً ذرا سستی ہے ذرا ذرا آسان ہے ایک کتاب نسبتاً ذرا مشکل ہے آسان کتاب تو ہے معرف الحدیث یہ مولانا منظور نعمانی کی ہے ہندوستان میں تھے انتقال ہو گیا بڑے صاحب علم آدمی تھے معرف الحدیث یہ سات جلدوں میں ہے عام ملتی ہے اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے دوسری کتاب ہے ترجمان السنہ یہ ایک بزرگ تھے مولانا بدر عالم صاحب مدینہ منورہ حجرت کر کے چلے گئے تھے اس لیے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں ان کی کتاب ہے چار جلدوں میں ہے ترجمان السنہ منتخب احادیث کا متن کا مطالعہ ترجمہ شرح کے ساتھ اس کے لیے یہ دو کتابیں عام مطالعے کے لیے کافی ہیں اور اس سے انشاءاللہ بہت رہنمائی ملے گی جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے سمجھنے کا تعلق ہے اس پر اردو میں بہت سی کتابیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب ہے ڈاکٹر صبح صالح لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان تھے ان کی کتاب ہے مباحث فی علوم الحدیث اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مباحث فی علوم الحدیث کا اردو ترجمہ یہ ترجمہ غالباً سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا ہم صحیح اور ضعیف حدیث میں کس طرح فرق کر سکتے ہیں اس پہ کل بات ہوگی تفصیل کے ساتھ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں وہ کیوں کہتے ہیں یہ انہیں سے پوچھے کہ وہ کیوں کہتے ہیں محدثین جو اس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بخاری میں ضعیف جس کو کہتے ہیں وہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن جتنی احادیث ہیں وہ سارے ساری صحیح ہیں لیکن صحیح احادیث میں سے بعض احادیث ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی کچھ شرائط ہیں اور کن حالات میں کس طرح عمل کیا جائے گا ایک لمبی تفصیلی بحث ہے اس میں صرف صحیح لفظ کو یاد کر کے کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی خصوصیات میں مسلم کی خصوصیات قدرے زیادہ ہیں نہیں بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں مسلم کی کم ہیں بعض خصوصیات مسلم کی زیادہ ہیں بعض بخاری کی زیادہ ہیں آن بیلنس بخاری کی زیادہ ہیں اس لیے امت نے عام طور پر بخاری کو پہلا درجہ دیا ہے لیکن سب اللہ کے رسول کا کلام ہے ہمارے لیے سب کا درجہ برابر ہے لیکن ان دونوں میں اگر توازن کریں تو آن بیلنس بخاری کا زیادہ بنتا ہے تلقی بالقبول کی صورت میں حدیث کو درست یا صحیح قرار دینا کیا یہ کرائیٹیر آج بھی درست ہوگا نہیں آج درست نہیں ہوگا اگر کسی حدیث کو متقدمین نے بال اتفاق ضعیف یا کمزور یا غیر قابل قبول کہا ہے تو آج تلقی بالقبول سے وہ قبول نہیں ہو جائے گی تلقی بالقبول ان لوگوں کے درمیان جو علم حدیث کے امام تھے ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول سے نہیں ہوگا یہ تو ہم ہم اور آپ تو کسی شمار قطار میں نہیں آتے جو حدیث کے ائمہ ہیں علماء ہیں جنہوں نے زندگیاں اس پہ کھپائی ہیں ان میں تلقی بالقبول حاصل تھی کہ نہیں تھی مثال کے طور پہ ایک چیز کرتا ہوں تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ لاتا تل مخلوق ان صد الخالق کہ کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی اس وقت نہیں کی جا سکتی جب اس کے نظیر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو عدالت کے فرما برداری نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو حکومتوں کے احکام کی پابندی نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو لیکن یہ حدیث ان الفاظ میں بہت ضعیف ہے کہیں پتہ نہیں کسی بہت غیر مسلم کتاب میں آئی ہے لیکن مانند درست ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ شریعت کا حکم ہے اور دوسرے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے ان الفاظ کو تلقی بالقبول حاصل ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ درست ہے تلقی بالقبول تابعین کے زمانے سے حاصل ہے مراد تابعین تبا تابعین اور ائمہ محدثین کے درمیان کیا حدیثی کتابیں آج بھی ویسی ہیں جیسے حدیثی کتابوں میں انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی الحمدللہ وہ اسی کی اسی طرح موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں اب اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہوئی موجود ہیں ہزاروں حدیث کے حافظ آج بھی موجود ہیں میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو اپنی یادداشت سے پوری صحیح بخاری سنا دیں اور ایک نقطے کا فرق نہ ہو بیان کی اقسام پلیز دوبارہ وضاحت کر دیں سمجھ نہیں آئی اب کل بیان کریں گے اس میں تو زیادہ وقت لگے گا عورتوں کی نماز کے طریقے میں فرق اس پر بہت اختلاف ہے کوئی بہت اختلاف نہیں ہے جو اختلاف ہے وہ بہت ہلکی قسم کا ہے آپ کا جیسے جی جائے پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ اس اختلاف میں نہ جائیں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ خواتین کو جب نماز پڑھنی چاہیے تو پردے اور حجاب کا اہتمام کرنا چاہیے یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اب اس کی تعبیر کیسے ہو اس پر عمل درآمد کیسے ہو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پہ سجدے میں جب جائیں تو اس طرح نہ جائیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو سجدے میں لباس سمٹ جاتا ہے نا کھڑے ہونے میں تو ڈھیلا رہتا ہے سجدے میں جائیں تو لباس کمر پہ اور جسم کے گرد چپک جاتا ہے تو جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہے تو پردے کی وہ جو ایک معیار ہے وہ برقرار نہیں رہتا اس لیے بعض فقہ نے کہا کہ جب خواتین سجدہ کریں تو ایسا اہتمام کریں کہ لباس جسم پہ نہ چپکے اور وہ اپنے جسم کو سمیٹ لیں بعض نے کہا کہ اہتمام تو کریں لیکن جسم کو سمیٹنے کی ضرورت نہیں یہ محض ایک تعبیر کی بات ہے آپ کا جیسے جائیں جی کریں اس طرح کی چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے معتا سیاستہ میں کیوں شامل نہیں یہ ابھی تو میں نے عرض کیا اتنی تفصیل سے کہ موتا امام مالک کے بارے میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں احادیث کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہیں جو احادیث نہیں ہیں اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فتوا بھی شامل ہیں جو احادیث کا موضوع نہیں ہے چونکہ وہ خالص حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے اس لیے اس کو احادیث کے مجموعے میں بہت سے لوگوں نے شامل نہیں کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور مسلم میں آ گئی اس لیے جب صحیح بخاری مسلم کو صحیح قرار دیا گیا تو امام مالک کی معطا کی صحیح حادیث خود بخود سیاہ میں شامل ہو گئی ہم بخاری شریف کیوں پڑھتے ہیں جیسا کہ جیسا کہ معطا اتنی اچھی ہے اور امام مسلم بھی آپ ضرور پڑھیے کون کہتا ہے کہ آپ معطا اب پڑھیں معطا توئے تو ہے تے سے نہیں ہے میم واو تو الف موتا کے معنی ہے beaten track beaten track یعنی وہ راستہ جس پر بار بار چلنے سے کھلا راستہ بن جائے امام مالک نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا وہ یا بیٹ ان ٹریک جس پر عمل درامد صحابہ کے حضور کے زمانے سے ہو رہا ہے اور ایک راستہ لوگوں کے لیے کھلا بن گیا اس لیے انہوں نے اس کا نام موتا رکھا تھا بخاری مسلم سب پڑھنی چاہیے مجھے نہیں پتا لیکن اگر کہیں کورس میں یا نصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے سے اختیار کی گئی اگر آپ کے نصاب میں صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے آپ کے پاس جتنا وقت ہوگا اس کے حساب سے بقیہ کتابیں بھی شامل ہوں گی یہ تو وقت پر اور صلاحیت پر دار و مدار ہے وہ آخر داوانہ الحمد للہ بالعالم السلام علیکم